نئے اور پرانے گدھے انسانوں نے جب متمدن زندگی کا آغاز کیا تو جنگل کے جن باسیوں نے انسانوں کا بھرپور ساتھ دیا ان میں گدھے کا نام بہت نمایاں ہے انسانی فطرت پر یہ راز اول دن سے آشکارا تھا کہ یہ معصوم اور بے ضرر جانور بار برداری کے لیے بہترین ذریعہ ہے چنانچہ تہذیب کی تعمیر اور تمدن کی ترقی میں گدھے کی سامان ڈھونے کی صلاحیت انسان کی بہترین معاون ثابت ہوئی اور مشینوں کے پھیلاؤ سے پہلے تک انسان اور ان کے سامان کو ڈھو کر گدھا تمدن کی تعمیر اور اس کے بقا و استحکام کا ایک اہم ترین حصہ رہا ہے تاہم بار برداری کے غیر معمولی وصف کے باوجود گدھا انسانوں کے ہاں گدھا ہی سمجھا جاتا ہے اور بے جا ہٹ دھرمی اور بے وقوفی کے استعارے کے طور پر اس کا نام استعمال ہوتا ہے بے وقفی کی تعبیر کے لیے گدھے کے استعارے کا پس منظر تو معلوم نہیں لیکن قیاس یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھا انسانوں کے انتہائی قرب کے باوجود بعض دیگر جانوروں کی طرح تربیت یافتہ نہ ہو سکا وہ ہزاروں برس تک انسانوں کے ساتھ رہ کر بس ایک ڈھونے والا رہا سمجھنے والا نہ بن سکا وہ کبھی نہ جان سکا کہ کیسی قیمتی اور اہم اشیاء ہیں جنہیں وہ ڈھوتا ہے قرآن مجید میں سورہ جمعہ آیت پانچ کے مطابق گدھے کی یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو کتاب الہی جیسی عظیم نعمت کے حامل ہوں مگر وہ اس نعمت کو پا کر معرفت تقوی اور حکمت پیدا کرنے کے بجائے فخر اور کفر اور غفلت میں مبتلا ہو جائے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ گدھے جیسا ہے جو کتاب اللہ کو پائے اور اس کی ذمہ داریوں کو نہ اٹھائے وہ اسے سمجھے نہ اسے سیکھے وہ اس کا علم ہو نہ اس کا عمل وہ اس کی سیرت ہو نہ اس کا اخلاق یہ گدھے حق کو جھٹلاتے ہیں مگر خود کو حق کا سب سے بڑا نمائندہ کہتے ہیں یہ گدھے حامل کتاب ہونے پر فخر کرتے ہیں مگر اس کا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچاتے پہلے یہ گدھے تورات ڈھوتے تھے اور آج کل قرآن مجید ڈھوتے ہیں مگر خدا کے نزدیک اس رویے کے مرتقبین کچھ بھی ڈھوئیں وہ گدھے کے گدھے ہی رہتے ہیں جماعت اور نیکی کا فروغ مختلف احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جماعت کی نماز فرد کی نماز سے کئی گنا افضل ہے عام طور پر اس فضیلت کو مسجد کی نماز سے متعلق سمجھا جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ مسجد میں پنج وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہے اور مسجد کی طرف بڑھنے والے ہر قدم پر ایک الگ نیکی کا ثواب ہے اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے ہی کو ترجیح حاصل ہے مگر ہر وقت نہ مسجد جانے کا موقع ہوتا ہے اور نہ بعض حالات میں یہ ممکن ہوتا ہے اسی لیے بہت سے لوگ گھر ہو یا دفتر وہیں جماعت کا اہتمام کر لیتے ہیں اس جماعت کو بھی انفرادی نماز پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جماعت کی یہ فضیلت اپنے اندر بڑی حکمت رکھتی ہے نماز ایک لازمی دینی فریضہ ہے جس کو ترک کرنے پر سخت ترین وعیدیں ہیں جماعت کی نماز کی فضیلت اہل ایمان میں تحریک پیدا کرتی ہے کہ وہ نماز کے وقت تنہا نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی نماز میں شریک کر کے ایک جماعت بنانے کی کوشش کریں وہ کسی بے نمازی کو دیکھیں تو اسے بھی نماز ادا کرنے کی دعوت دیں اسی طرح گھروں اور دفاتر میں موجود بے نمازی جو شاید تنہا نماز پڑھنے میں سستی محسوس کرتے جماعت کو دیکھ کر اپنے اندر نماز پڑھنے کا ایک اضافی دائیہ محسوس کرتے ہیں اکثر یہ مشاہدہ ہے کہ جماعت کی اس برکت سے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی یا ان کی دعوت پر نماز ادا کر لیتے ہیں اور یہی چیز بتدریج ان میں نماز کی پابندی کرنے کی عادت کا سبب بن جاتی ہے یوں جماعت کا تصور اور اس کی فضیلت دراصل مسلمانوں کے معاشرے میں نماز کو ایک تحریک اور تہذیب کی طرح عام کر دیتی ہے یہ فضیلت نیکی کے فروغ اور خدا پرستی کے پھیلاؤ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے اس لیے ہر نمازی کو جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے اور مجبوری کے سوا کبھی تنہا نماز نہیں ادا کرنی چاہیے آسودہ حال طبقات اور اسراف مجھے پانچ کلو گوشت دے دو میرے لیے دو کلو چکن ڈرم اسٹک صاف کر کے بنا دو مجھے دو کلو جھینگے اور تین کلو مچھلی تول دو پاکستان کے کسی بھی آسودہ حال علاقے کے بازار میں بولے اور سنے جانے والے یہ روز مرہ جملے ہیں جہاں نئے ماڈل کی گاڑیوں سے اتر کر شاپنگ کے لیے آتے ہوئے مرد و خواتین دکاندار سے قیمت پوچھے اور بھاؤ تاؤ کیے بغیر بے درخ و خرونوش خریدتے ہیں بڑی بڑی سپر مارکیٹوں میں ٹرالی بھر کر ہزاروں روپے کا سودا خریدنے شاپنگ سینٹر سے ہر ماہ نئے کپڑے اور جوتے ہر تقریب کے لیے نئے زیور بنوانے اور ہر برس فرنیچر اور گاڑی بدلنے والے بھی یہی آسودہ حال لوگ ہیں جن کی راہ میں مہنگائی کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے اور نہ انہیں تنگی ہی کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے ان لوگوں میں حرام کھانے والے وہ لوگ ہی نہیں ہوتے جنہیں جہنم کی آگ میں جلنے سے قبل اپنی کمائی ہوئی غلازت کو کہیں نہ کہیں خارج کرنا ہوتا ہے بلکہ وہ ایماندار تاجر کارپوریٹ ملازمین اور دیگر پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں جن کے ذرائع آمدن پر کوئی انگلی اٹھانا ممکن نہیں ہوتا خدا نے آزمائش کے اصول کے تحت ان کو مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اس مال سے جنت کی ختم نہ ہونے والی نعمتیں خریدتے ہیں یا وہ فانی لذتیں اور عارضی سہولیات جنہیں چھوڑ کر چند برس کے اندر اندر انہیں پروردگار کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا یہ وہ دن ہوگا جب سوال صرف مال کمانے سے متعلق ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس سے کیسے خرچ کیا یہ سوال اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے مال خرچ کرنے کو بڑی تفصیل سے اپنا موضوع بنایا ہے وہ بتاتا ہے کہ انسان کے مال کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اسی نے یہ مال انسان کو عطا کیا ہے اس کا حکم یہ نہیں ہے کہ لوگ اس مال کو اپنی ضروریات یا زندگی کی خوبصورتی حاصل کرنے پر خرچ نہ کریں بس اس کی منشا یہ ہے کہ لوگ مال خرچ کرتے وقت اسراف اور فضول خرچی سے بچیں کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کے لیے شیطان کے بھائی کی تعبیر بڑی معنی خیز ہے اس کا سبب یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان بھی بغض اور عداوت پیدا ہو جائے جب لوگ بے جا مال خرچ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس کبھی اتنے پیسے بچتے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں جو ایک بنیادی دینی مطالبہ ہے اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی ضروریات کو نظر انداز کر کے اپنا مال ذاتی خواہشات کی تسکین کے لیے خرچ کرنا جب معمول بن جائے تو اس کا نتیجہ طبقاتی کشمکش حسد اور نفرت کی شکل میں نکلتا ہے غربا امیروں سے نفرت کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے درمیان سے مجرم اور ڈاکو پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کی جان مال اور آبرو کو نقصان پہنچاتے ہیں یوں بے جا خرچ کرنے والے لوگ معاشرے میں نفرت دشمنی اور فساد پیدا کرنے کا سبب بن کر شیطان کے مقاصد پورا کرتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرنا ہر شخص کا حق ہے مگر انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جنت میں وہ خدا کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ کامیابی صرف اس شخص کا مقدر ہے جو اس دنیا میں اپنی ضروریات کو بے روک ٹوک بڑھنے نہ دے بلکہ ان کی حد بندی کرے اپنی غیر ضروری خواہشات پر قابو پائے وہ بے شک اپنی دنیا کی تعمیر پر خرچ کرے مگر اس کے ساتھ وہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کر کے آخرت میں بھی اپنا سرمایہ محفوظ کرے یہ کام کوئی فضول خرچ آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ ایسے شخص کے پاس کبھی پیسے نہیں بچتے فضول خرچ شخص اس دنیا میں شیطان کا بھائی ہوتا ہے آنے والی دنیا میں وہ اپنے اسی بھائی کے ساتھ جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا گور پیا کوئی ہور بابا بلے شاہ سولہ سو اسی تا سترہ سو ستاون پنجابی زبان کے مشہور شاعر ہیں وہ لوک شاعری کے کلاسیکل طرز کلام یعنی کافی میں اشعار کہا کرتے تھے بلے شاہ کی کافیاں صدیوں سے عوام میں مقبول رہی ہیں اس کا سبب ان کے کلام کی سادگی اور خوبصورتی ہی نہیں بلکہ اس میں پائے جانے والے حکیمانہ نکات اور انسانی نفسیات کی پیچیدہ گرہوں کا خوبصورت بیان بھی ہے اس کا ایک خوبصورت نمونہ ان کی مشہور کافی میرا رانجھن ہون کوئی ہور کا یہ لافانی مقتا ہے بلے شاہ اسمرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور یعنی بلے شاہ ہمیں مرنا نہیں ہے قبر میں کوئی اور پڑا ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو قبر میں پڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ایسا صرف انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے جب انسان کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا انسان زندگی بھر دوسروں ہی کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے آخرکار ایک روز وہ خود بھی قبر میں جا پہنچتا ہے مگر انسان زندگی بھر اس طرح جیتا ہے جیسے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ قبر صرف دوسروں کے لیے بنی ہے اسے کبھی قبر کے گڑھے کو نہیں بھرنا انسان کی یہ سوچ دو طرح کے نتائج پیدا کرتی ہے ایک یہ کہ وہ غفلت کا شکار ہو کر ساری زندگی دنیا کی رونق اور اس کی فراخی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور قبر کی وحشت اور تنگی کو بھول جاتا ہے وہ اپنے وقت دولت اور صلاحیت کا تمام تر استعمال صرف دنیا کے فوائد کے لیے کرتا ہے وہ آخرت کے فائدوں اور نعمتوں کو بھولے رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا سفیر قبر کا بلاوا لیے اس کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے اس وقت انسان کو ہوش آتا ہے مگر اب ہوش کا کیا فائدہ اس سوچ کا دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان احتساب غیر کی نفسیات میں جیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ قبر صرف دوسروں کے لیے ہے اس لیے احتساب بھی انہی کا ہونا چاہیے اور وہ خود ہر احتساب سے پاک ہے اس پر جب کرپشن کے الزام لگتے ہیں تو وہ چلا اٹھتا ہے کہ دوسروں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا اس کی غلطی اور زیادتی جب اس پر واضح کی جاتی ہے تو وہ دوسروں کو اصلاح کا درس دینا شروع ہو جاتا ہے جب اس کی کمزوری اس پر کھولی جاتی ہے تو وہ دوسروں کے عیوب گنوانے لگتا ہے دنیا پرستی اور احتساب غیر دونوں عادتیں قبر کو بھولنے کا لازمی نتیجہ ہیں ان میں سے احتساب غیر کی عادت کی اصلاح زیادہ مشکل کام ہے اس لیے کہ یہ کرنے والا در حقیقت ایک سیاسی سوچ کو اصول کے لبادے میں چھپا دیتا ہے ایسا آدمی بظاہر اصول پسندی اور قانون ضابطے کی بات کر رہا ہوتا ہے مگر یہ محض اپنی بڑائی اور طاقت اپنے مفادات اور بادشاہی کو قائم رکھنے کی ایک ناکام کوشش ہوتی ہے یہ اصول کے نام پر سب سے بڑی بے اصولی ہوتی ہے جو اس وقت بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے جب کوئی طاقتور سامنے آ کر کھڑا ہو یا جب اپنے کسی عزیز اور پیارے کا کوئی مسئلہ سامنے آ جائے ایسے میں احتساب کی بات کرنے والوں کو قانون اور اصول سب بھول جاتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی حکمتیں اور مصلحتیں یاد آنے لگتی ہیں افراد کی شخصیت کی کمزوریاں ڈھونڈنے والے خدائی فوجدار سڑک پر لوگوں کو بلا وجہ روکنے والے سپاہی دفتروں میں عام آدمی پر رشوت نہ دینے کے جرم میں جرمانہ کرنے والے کلرک دفتروں میں تاخیر سے آنے والوں کی سرزنش کرنے والے افسر بظاہر سب اصول کی بات کرتے ہیں مگر اصول کی بات صرف اسے زیب دیتی ہے جس کا پیمانہ سب لوگوں کے لیے یکساں ہو جو دوسروں کا احتساب کرنے سے قبل اپنا احتساب کر چکا ہو جو دوسروں کو سبق پڑھانے سے قبل اپنے سارے سبق یاد کر چکا ہو جس کا پیمانہ یکساں نہیں جس کو اپنا سبق یاد نہیں اس کا احتساب غیر خدا کے حضور اس کا اپنا احتساب شدید تر کر دے گا کیونکہ قبر میں صرف دوسرے ہی نہیں جاتے ایک روز آدمی خود بھی قبر میں جا پہنچتا ہے بھوپال کی شہزادی کے اسپاق زندگی متحدہ ہندوستان پر جب انگریزوں کا قبضہ تھا اس وقت یہاں پانچ سو تریسٹھ شاہی ریاستیں موجود تھیں ان میں سے ریاست بھوپال خوشحال اور اہم ترین ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی اس ریاست کے آخری حکمران نواب حمید اللہ خان کی صاحبزادی اور ریاست کی ولی عہد شہزادی آبدہ سلطان انیس سو تیرہ تا دو ہزار دو کی خود نوشت سوان حیات میموریز آف ریبیل پرنسس کے نام سے شائع ہوئی ہے یہ کتاب ہر اعتبار سے ایک بہت دلچسپ اور سبق آموز کتاب ہے شہزادی آبدہ سلطان ایک غیر معمولی شخصیت کی مالک تھیں ان کی دادی سلطان جہاں بیگم جو بھوپال کی مسلسل چوتھی اور آخری خاتون حکمران تھیں انہوں نے شہزادی کی تربیت بہت غیر معمولی انداز میں کی تھی انگریز ہندوستان سے رخصت نہیں ہوتے اور شاہی ریاستیں پاکستان و ہندوستان میں سم نہیں ہوتی تو یقیناً شہزادی اپنے والد نواب حمید اللہ کے بعد پانچویں خاتون حکمران بن کر نمایاں ہوتی شہزادی پولو کرکٹ اور اسکوش کی بہترین کھلاڑی گھوڑے بازی کی ماہر اور بے مثل شکاری تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں تہتر شیر مارے انیس سو اکتالیس میں انہوں نے اس وقت جہاز اڑانے کی تربیت اور لائسنس لیا جب لوگ عام گاڑی چلانا بھی نہیں جانتے تھے وہ یہ احساس حاصل کرنے والی ہندوستان کی پہلی خاتون تھیں آزادی کے وقت آبدہ سلطان بھوپال کی عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر اپنے بیٹے شہریار محمد خان کے ہمراہ جو بعد میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بنے پاکستان منتقل ہو گئیں شہزادی کے حالات زندگی میں انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں سے بڑے اسباق پائے جاتے ہیں ہم اختصار کے پیش نظر ان میں سے دو اسباق کو بیان کریں گے ایک کا تعلق انفرادی معاملات سے ہے اور دوسرے کا اجتماعی معاملات سے شہزادی آبدہ کی داستان حیات کے ابتدائی اوراق اس صورتحال کا بھرپور احاطہ کرتے ہیں جب مسلم اشرافیہ کا واسطہ انگریزی تہذیب سے پڑا اور وہ لوگ اس کے رنگ میں رنگتے چلے گئے شہزادی کی تربیت چونکہ ان کی دادی نے اپنی نگرانی میں خود کی تھی اور ان کی مذہبی تعلیم کا اہتمام کیا تھا اس لیے وہ تمام تر آزادی کے باوجود ایک مذہبی خاتون ہی رہیں ان کے اپنے الفاظ میں اسلام کی عقیدت اور عزت مجھ میں بچپن سے ٹھونک ٹھونک کر رچا دی گئی تھی اس کے علاوہ میں اپنے آپ کو ایک ایسی مومن جانتی تھی جس کا ایمان قرآن کریم اور حدیث کے گہرے فہم پر قائم تھا صفحہ دو سو اٹھانوے نوجوانی کے ابتدائی دور میں جب وہ اپنے اہل خاندان کے ہمراہ یورپ گئیں تب بھی وہ تفریح اور کھیل میں تو آگے رہیں لیکن اپنے اہل خانہ کے برعکس رقص و سرور کی محفلوں اور اس نوعیت کی دیگر چیزوں میں انہوں نے زیادہ دلچسپی نہیں لی ان کے اپنے الفاظ میں ان کے خاندان کے دیگر افراد اور بہنوں کا معاملہ ایسا نہ رہا اور ان کے اپنے الفاظ میں مجھے کبھی بال روم میں رقص میں دلچسپی نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کسی مرد کے بازوؤں میں کھرا رہنا قطعی پسند نہیں تھا صفا اٹھتر تاہم ان کی بہنوں کا معاملہ مختلف تھا اور اب صورتحال یہ ہے کہ سیف علی خان اور سوہا علی خان جیسے انڈین اداکار انہی کی بہن کی اولاد میں سے ہیں مغربی تہذیب سے جو چیلنج بیسویں صدی کے آغاز پر مسلم اشرافیہ کو درپیش تھا وہی آج مسلم عوام کو اکیسویں صدی کے آغاز پر انفارمیشن ایج میں درپیش ہے آج بھی اس چیلنج میں وہی لوگ سرخرو ہوں گے جو اولاد کی تربیت کو اپنا مسئلہ بنا لیں وہ جدیدیت کے مخالف نہ ہوں لیکن اپنی تہذیب مذہب اور اقدار کی آپ پیاری اپنے بچوں کے دل و دماغ میں کرتے رہیں یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی اولادیں ہر یلغار کے مقابلے میں سرخرو ہوں گی شہزادی کی زندگی کا سب سے بڑا سبق غالباً پاکستان کے حوالے سے ان کے تجربات ہیں شہزادی بہت قربانیاں دے کر پاکستان آئی تھیں مگر یہاں آ کر جو معاملات سامنے آئے وہ انتہائی حوصلہ شکن تھے ایک طرف متروکہ املاک کی تقسیم کے معاملے میں بدترین کرپشن کے معاملات سامنے آئے تو دوسری طرف مفاد پرست اور بے اصول سیاسی قیادت نے ان کے اپنے الفاظ میں ملک و شرافت اخلاقی اقدار اور اسلام کا قبرستان بنا دیا صفا دو سو ستانوے رہی صحیح کثر اس فکری قیادت نے پوری کر دی جس نے لوگوں کی تعلیم و تربیت ان کی اخلاقی اصلاح اور دین میں تحقیق کے بجائے حکمرانوں سے محاصر آئی دین کے بالجبر نفاذ اور فرقہ واریت کی راہ اختیار کر کے ملک کو تباہی کے راستے پر زیادہ دور تک دھکیل دیا اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آنے والی یہ شہزادی اپنی زندگی کی آخری دو دہائیوں یعنی اسی اور نوے کے اشروں میں جنہیں وہ زوال کے دو اشرے قرار دیتی ہیں قومی انحطاط کا مشاہدہ کرتے ہوئے گیارہ مئی دو ہزار دو کو دنیا سے رخصت ہو گئی آج ایک اشرہ مزید گزرنے کے بعد بھی پاکستان کی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے ہمارا اصل مسئلہ ہمارا اخلاقی سوال ہے جو ہر شعبہ زندگی کے رگ و پے میں اتر گیا ہے ہمارے نزدیک اس مسئلے کا کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے یہ مسئلہ صرف اس وقت حل ہوگا جب ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پہچانے ہم یہ حقیقت سمجھ لیں کہ دنیا و آخرت میں ہماری نجات اخلاقی بہتری پر موقوف ہے ہمارا ہر فرد اپنے دائرے میں ایک بہترین اخلاقی انسان بن جائے ہم اپنے تعصبات اور مفادات سے بلند ہو کر سچی خدا پرستی اور انسان دوستی کو اپنا مسئلہ بنا لیں یہی وہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہمارے حالات جلد یا بدیر بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے عجیب دنیا اس دنیا میں انسانوں میں ان گنت فرق پائے جاتے ہیں مگر سب سے بڑا فرق مومن اور غافل کا فرق ہے غافل ایک عجیب دنیا میں رہ کر خدا سے بے خبر جیتا ہے اور مومن خدا کی ہر قدرت پر متعجب ہو کر اس کی یاد میں جیتا ہے انسان اگر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس دھرتی پر لا کر آباد کیا جاتا تو اس دنیا کو دیکھ کر انسانوں کی آنکھیں پھٹ جاتی مگر انسان شعور کی عمر کو پہنچنے سے بہت قبل اس دنیا میں آتا ہے اور جب تک اس کا شعور چیزوں کا تجزیہ کرنے اور ان میں حیرت کا مادہ دریافت کرنے کے قابل ہوتا ہے وہ اس دھرتی کی ہر عجیب بات کو ایک معمول کی بات سمجھ کر قبول کر چکا ہوتا ہے اور اسی لیے انسانوں کو یہ دنیا یہ بے حد عجیب دنیا عجیب نہیں لگتی اس دنیا میں انسان اپنے بازوؤں کے سہارے ہوا میں اڑنے لگے تو ہر شخص پلٹ کر دیکھے گا مگر پرندے فضائے بسیط میں اپنے پر کھولے اور سمیٹے اڑتے پھرتے ہیں مگر کسی کو عجیب نہیں لگتا اس دنیا میں کسی روز کوئی خلائی مخلوق زمین پر اتر آئے تو وہ دنیا بھر کی خبروں کا موضوع بن جائے گی مگر ہر روز لاکھوں کروڑوں بچے عجیب طریقے سے عدم سے وجود میں آتے ہیں مگر یہ کسی کو عجیب نہیں لگتا اس دنیا میں اگر کسی درخت پر گھروں کا فرنیچر بنا بنایا لٹکنے لگے تو حیرتوں کے امبار لگ جائیں گے مگر انہی درختوں پر رنگ برنگے پتے اور خوش رنگ اور خوشبودار پھول اور مزیدار پھل اگتے ہیں مگر اسے دیکھ کر کسی کو حیرت نہیں ہوتی ستاروں کی جھل ملاہٹ ہوا کی سرسراہٹ پرندوں کی چہچہاہٹ کسی کو حیرت میں نہیں ڈالتی یہ سارے لوگ جنہیں خدا کی سنائی پر حیرت نہیں ہوتی وہ غفلت میں جیتے ہیں وہ حقیقی ایمان کا ذائقہ نہیں چک سکتے حقیقی ایمان کا ذائقہ صرف وہ شخص چکھتا ہے جو خدا کی عجیب دنیا میں ہر لمحہ اس کی قدرت کا نظارہ کرے اور اسے اپنے ایمان میں اضافے کا سبب بنا لے خوشگوار ازدواجی زندگی قرآن مجید میں ایک اصولی ہدایت دی گئی ہے جو خوشگوار ازدواجی زندگی کا راز ہے ہدایت یہ ہے کہ تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بہتری رکھتے انسا آیت انیس یہ آیت زندگی کے دو بنیادی حقائق کا بہت نفیس بیان ہے جنہیں انسان اپنی سطحی طبیعت کی بنا پر نظر انداز کر دیتے ہیں ایک یہ کہ خدا کی بنائی ہوئی موجودہ دنیا میں انسان آئیڈیل کی خواہش تو کر سکتا ہے مگر وہ اسے مل نہیں سکتا انسان اپنے ذہن میں جو مطلوب نقشہ بناتا ہے اکثر اس دنیا میں حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے انسان جب اس حقیقت کو قبول نہیں کرتا تو اسے یہ حقیقت ناپسند ہو جاتی ہے لیکن انسان کی ناپسندیدگی سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی نتیجتاً معاملہ خراب ہوگا ناپسندیدگی نفرت تک جائے گی اور بات خاندان کی تباہی پر ختم ہوگی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن مجید ایک دوسری حقیقت لوگوں کے سامنے رکھتا ہے وہ یہ کہ انسان اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے اور آئی ٹی ایل کی تلاش کے بجائے حقیقت کی زمین پر کھڑے ہو کر اپنے زاویہ نظر کو بدل لے تو کچھ ہی عرصے میں اسے معلوم ہوگا کہ جو چیز ابتدا میں اسے بری لگ رہی تھی دراصل اس میں بہت خیر موجود تھا بیوی اگر خوبصورت نہ ہو اور انسان اس بات کو جھیل جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ بیوی اپنی شکل کی تلافی اپنی سیرت سے کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کی زندگی جنت بنا دے گی بیوی دولت مند نہ ہو اور انسان اس بات کو نظر انداز کر دے تو یہی بیوی اپنے حسن خلق اور خدمت سے اپنی جگہ بنا لے گی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز خدا کی اسکیم کو سمجھ کر صبر کرنا ہے تھوڑے ہی عرصے میں زندگی کے زیادہ خوبصورت رنگ کھر کر گلشن کو مہکا دیں گے ورنہ زندگی بھر انسان کانٹے بکھیرتا اور دکھ سمیٹتا رہے گا سب سے بڑی سچائی قرآن مجید میں کئی مقامات پر دنیا کی زندگی کو ایک دھوکہ قرار دیا گیا ہے بظاہر قرآن مجید کا یہ بیان ایک مبالغہ لگتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے اس تحریر کے الفاظ سے نظر ہٹا کر اپنی ذات اور اپنے ماحول کا جائزہ لیجیے آپ کو کہیں کوئی دھوکہ نظر نہیں آئے گا آپ کا جسم در و دیوار اور آپ کے ارد گرد کی ہر چیز ایک ناقابل تردید سچائی کی طرح آپ کے سامنے موجود ہے آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں ایک حقیقت ہے سچی اور ناقابل تردید حقیقت تاہم سچائی یہ ہے کہ دنیا کی یہ ناقابل تردید حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ تمام تر اصلیت کے باوجود یہ حقیقت ایک مکمل فریب ہے اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں آپ اس وقت دن یا رات کے جس پہر میں بھی ہیں ذرا اس کی صبح کا تصور کیجیے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ صبح اور جو کچھ آپ نے صبح میں کیا اب صرف ایک احساس کی شکل میں آپ کے ذہن میں ہے اس کے علاوہ یہ صبح کہیں اور موجود نہیں اگلے دو چار دن میں آپ کے دل و دماغ سے یہ احساس بھی مٹ جائے گا ہمیں اس مٹ جانے کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر لمحے اور ہر پہر میں ہم موجودہ لمحے اور پہر کی سچائی یاد رکھتے ہیں ماضی کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے اور اگر سوچتے ہیں تو اس پہلو سے نہیں لیکن ہماری زندگی کی ہر صبح ہر پہر اور ہر لمحے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک فریب کامل ہے ہماری ہر سچائی صرف اسی لمحے کی سچائی ہوتی ہے اگلے لمحے یہ سچائی ختم ہو جاتی ہے ذرا ایک لمحے رک کر غور کیجیے تھوڑی دیر قبل جس وقت آپ نے اس تحریر سے نظر اٹھا کر اپنے ارد گرد دیکھا تھا وہ وقت اور وہ لمحات بھی اب تحلیل ہو چکے ہیں یہ تو ماضی کا معاملہ ہے کہ ہر موجودہ لمحہ اگلے سیکنڈ فنا کی آغوش میں جا گرتا اور کچھ عرصے بعد فراموشی کی موت مر جاتا ہے اس کے بعد تو بس ماہو سال کی گنتی ہی باقی رہتی ہے جس میں آپ اپنی عمر کا حساب لگاتے رہتے ہیں رہا مستقبل تو وہ کس نے دیکھا ہے اور جب کبھی اس مستقبل کو دیکھا جائے گا تو بس ایک لمحے میں ماضی کا افریت اسے بھی نگل چکا ہوگا یہی دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے جسے غالب نے کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے زندگی لمحوں کا ایک ایسا تسلسل ہے جس میں زندگی زندگی نہیں بس ایک احساس زندگی ہے یہی قرآن کے ان الفاظ کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں اس کے ساتھ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ لمحوں کے اس تسلسل میں سفر کرتے ہوئے ہم ایک روز فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے اس روز حقیقی زندگی شروع ہوگی اس روز لمحوں کا دریا وقت کے ابدی سمندر میں جا گرے گا وہ سمندر جس کا کوئی کنارہ اور کوئی اختتام نہیں اس روز اللہ تعالیٰ لوگوں سے دریافت کریں گے کہ تم دنیا میں کتنا رہے تو وہ کہیں گے بس ایک صبح یا ایک شام قرآن کا مقصد نزول ہمیں زندگی کی اس سب سے بڑی سچائی سے آگاہ کرنا ہے وہ بتاتا ہے کہ وقت کے اس بہاؤ میں ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کسی عمل کی تخلیق ہے یہ عمل اگر دنیا اور متعلقات دنیا یعنی بیوی اولاد مال سواریوں مکانوں اور کاروبار کے لیے کیا گیا تو وہ عمل بھی فنا کے گھاٹ اتر جائے گا کیونکہ جب دنیا دھوکا ہے تو اس کے لیے کیا گیا عمل کیسے حقیقت بن سکتا ہے سچا اور باقی رہنے والا عمل اگر کوئی ہے تو وہ عمل سولے ہے بقائے دوام کا راز خدا کی بندگی میں ہے اطاعت میں ہے خدمت خلق میں ہے دنیا دھوکہ ہے آخرت حقیقت ہے دنیا کے لیے کیا ہوا عمل فانی ہے آخرت کے لیے کیا گیا عمل ابدی ہے یہی سب سے بڑی حقیقت اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے راکھ کے بادلوں کا پیغام بحر اوکیانوس میں واقع آئس لینڈ نامی ملک میں اپریل دو ہزار دس کے مہینے میں ایک آتش فشاں پھٹا اس کے نتیجے میں بننے والے راکھ کے بادلوں نے شمالی بحر اوکیانوس اور مغربی اور وسطی یورپ کا احاطہ کر لیا مجبوراً برطانیہ شمالی اور وسطی یورپ کے ممالک نے اپنی فضائی حدود اور ہوائی اڈے بند کر دیے جس کے بعد نہ صرف یورپ بلکہ اس کی فضائی حدود کو استعمال کر کے منزل پر پہنچنے والے دنیا بھر کے مسافر اپنی جگہ پھنس کر رہ گئے طالب علم مریض کاروباری حضرات اور سیاح سب اپنی اپنی جگہ بے کسی اور بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے رہ گئے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے فضائی سفر جو انسانی ترقی کی معراج بن گیا ہے انسانی عجز کی معراج بن کر سامنے آ گیا عام انسان کے ساتھ ایسے واقعات زندگی میں بارہا پیش آتے ہیں مگر اجتماعی اور عالمی طور پر ایسے واقعات کم پیش آتے ہیں آئس لینڈ کا یہ آتش فشاں راکھ کے بادلوں سے دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہے ایک ایسی دنیا جس کے باسیوں نے فضا میں پرندوں سے زیادہ تیز اڑنا تو سیکھ لیا لیکن زمین پر بندگی اور شکر گزاری کی چال چلنا نہ سیکھا پیغام یہ ہے کہ انسانیت اپنی معراج پر پہنچ کر بھی اپنے خالق و مالک کے رحم و کرم پر ہے وہ جب چاہے ان کی زندگی کا پہیا معطل کر کے رکھ دے ان کے سارے ارادے باطل اور منصوبے غارت کر دے وہ چاہے تو ان سے اڑنے کی صلاحیت چھین لے اور زمین پر زندہ رہنے کی سہولت واپس لے لے انسان خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں خدا کے مقابلے میں انسان کے لیے واحد آپشن یہ ہے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے وہ زندگی کے ہر موقع اور دنیا کی ہر سہولت میں خدا کی عنایت کو دریافت کرے اس کی محبت اور بندگی سے سرشار ہو کر زندگی گزارے فرد کے لیے بھی یہی راستہ درست ہے اور تمام انسانیت کے لیے بھی اس عالمی واقعے میں ایک خاموش پیغام اور بھی ہے وہ یہ کہ انسانیت کی مہلت عمل ختم ہونے کو ہے انسانیت نے صدیوں اس قرائے عرض پر بلا شرکت غیر حکومت کی ہے ہوا میں اڑنے سمندر میں تیرنے اور زمین پر چلنے والی کروڑوں قسم کی مخلوقات پر فضیلت دے کر خدا نے انسانیت کو زمین کا اقتدار عطا کیا مگر انسانیت بحثیت مجموعی شکر گزار ثابت نہیں ہوئی اس نے خدا کی دھرتی کو ظلم اور خونریزی سے بھر دیا رحمت اللہ جیسی ہستی کو پانے کے بعد بھی انسانیت خدا فراموشی اور ظلم کے حسار سے باہر نہیں نکلی جھوٹ مکر اور دجالیت کے فلسفوں نے خدا کے اپنے وجود پر سوالیہ نشانات پیدا کر دیے زمین کی نعمتوں اور خزانوں پر چند افراد اور اقوام کا قبضہ ہو گیا انسانوں نے دیگر مخلوقات کی آبادیوں اور ان کے رہنے کی جگہ کو برباد کر دیا اس کے بعد انسان اب اس قرائے زمین کے ماحول کو تباہ کرنے کے درپے ہیں بس اب بہت ہو گیا انسانیت کی مہلت عمل اب ختم کی جانے والی ہے آئس لینڈ کے آتش فشاں سے اٹھنے والے راکھ کے بادلوں نے خاموش الفاظ میں خدا کی طرف سے یہ تمبی کر دی ہے جبکہ خدا کے کچھ بندے واضح الفاظ میں خدا کی طرف سے آخری عالمی وارننگ دے رہے ہیں چند اشروں میں یہ وارننگ دنیا ہر ہر ہر ملک قوم اور گھر میں پہنچ جائے گی جس کے بعد انسانیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا ایک اشارہ ہوگا اور پوری زمین آتش فشاں بن کر پھٹ پڑے گی آج کا انسان سب سے بڑھ کر خدا کی نعمتوں میں جی رہا ہے مگر آج کا انسان ہی سب سے بڑھ کر خدا کو بھولا ہوا ہے آئس لینڈ کے راکھ کے بادلوں کا پیغام یہ ہے کہ خدا کی دنیا میں خدا کو نظر انداز کر کے جینا ممکن نہیں یہ آزمائش کی غرض سے عارضی طور پر تو گوارا کیا جا سکتا ہے مگر زیادہ عرصے تک یہ صورتحال باقی نہیں رہ سکتی